ابو اسامہ نے بیان کیا ان سے عبید اللہ نے ان سے نافع نے ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زمانے جاہلیت میں مسجد حرام میں اعتکاف کی نظر مانی تھی عبید نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے رات بھر کا ذکر کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کر صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تیرالیس